حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کے دامن کا مسئلہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بالشت لٹکا لیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو ان کے پاؤں ننگے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک ہاتھ لٹکا لیں اس سے زیادہ نہ لٹکائیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انتالیس